سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کیسے اس نے اتنے میں خریدا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس سے زائد از ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو چھیالیس